اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجالس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ کیا جانے کتنے بیمار ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد صحت پا جاتے ہیں آپ کیا جانے روحانی طور پہ کتنے پریشان لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں کتنے سہر زدہ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آ کر جادو جیسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں یہ مسجد کا ماحول ہے جہاں ایک اللہ کی تقبیر بلند ہوتی ہے جہاں اللہ کے سوا کسی کا نام اونچا نہیں ہوتا یہ مدرسے کا ماحول ہے جہاں نبی کی بات آخری بات ہوتی ہے اس کے بعد کسی انسان کی بات کو نبی کی بات سے آگے نہیں سمجھا جاتا اللہ کی بات اور پھر نبی کی بات آسمان سے قرآن اترتا ہے نبی اس کی تشریح کرتے ہیں اور مدرسہ اس کی وضاحت بیان کرتا ہے یہاں جہاد کا ماحول ہے یہاں علم کا ماحول ہے یہاں دین کا ماحول ہے ہے یہی ماحول کل مسجد نبوی کے اندر تھا تو روم و فارس کی سلطنتیں وہاں قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی یہی ماحول جب کوفہ میں منتقل ہوا جہالت ختم ہوئی علم فقہ کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیلی یہی ماحول جب بخارا سمرقند میں آیا تو ہر طرف علم حدیث کی روشنی دنیا کو مہکانے لگی یہی جب بغداد میں یہ ماحول قائم ہوا بغداد کی گلیاں اور بازار تک منور ہو گئی آپ ماضی میں دیکھو آپ کو مسجد مدرسہ خانقاہ اور مجاہدین کٹھے نظر آئیں گے آپ کو مسجد نبوی میں ایک طرف سجدہ کرنے والے نظر آئیں گے ایک طرف صفا کے طالب علم نظر آئیں گے ایک طرف امت مسلمہ کے جرنیل جنگی مشقیں اور جنگی طریقے بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تینوں چیزیں کل بھی روئے زمین پہ موجود تھی کفر ان سے کانپتا تھا آج بھی موجود ہے کفر پریشان ہے اور قیام کے بت تو گرتے رہیں گے مسجد اپنی جگہ قائم رہے گی